اللہ الرحمن الرحیم کچھ تاخیر ہو گئی اصل میں نماز میں مصروف تھے تو ان شاء اللہ ایک دو دن میں نماز کا ٹائم ذرا پیچھے آئے گا تو پھر پورے ساڑھے نو بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ

کہ جس گھر میں یہ سورت پڑی جاتی ہے حبی شریف میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے بالخصوص یہ شہر بعض گھروں میں ہو جاتا ہے بعض یاتی ہوتے ہیں اپنوں ہی جس طرح سیدھے کام کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں روزانہ اس کی تلاوت کی جائے جو قرآن پڑھ نہیں سکتا اور ایسی مرض میں مبتلا ہے تو پھر وہ اس کو سنے کسی عرب امام کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے پھر سنایا جائے اسے سورہ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا اور پھر اس سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں آمن الرسول سے تو بندہ ان کو رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں بعض جگہ میں لکھا ہے علماء نے کہ اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں ایسے فضائل ہیں اور سورہ بقرہ یہ نزول کے اعتبار سے مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے اسے لکھا صورت البقرہ سے مدنی کیا بعض آیتیں اس کی مکی بھی ہیں ضابطہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ہونے والی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام صورتیں خواب و مکہ میں ہوں و کسی بھی جگہ پہ نازل ہوئی ہوں وہ تمام صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں نبی علیہ وسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے مدینہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں خواب وہ کسی بھی جگہ میں ہو وہ ہمیشہ مدنی صورتیں ہی کہلائیں اب اس کے اندر بعض آیات ایسی ہیں جو مکی ہیں لیکن صورت بہرحال مدنی کہلائے کیونکہ ضابطہ یہی بیان کر دیا گیا صحیح قول یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کہیں سے بھی ہوں وہ مکی کہلاتی ہیں ہجرت کے بعد جو صورتیں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کہیں سے بھی ہوں وہ مدنی کہلاتی ہیں علامہ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزار عوامر ہیں یعنی حکم احکامات اور ایک ہزار ایسی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا اور قصص ہیں انبیاء کے واقعات ہیں کچھ مثالیں ہیں بہت ساری چیزوں کا بیان بقرہ میں ہے اور اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت کو حاصل کرنے میں مجھے آٹھ سال لگ گئے اس صورت کو سمجھنے میں جو وہ زبان دان تھے بلاغت سے آشنا تھے فصاحت سے آشنا تھے تمام تر زباندانی کے رموز و آفاق اوقات کے لیے آشنا لوگ تھے زباندانی میں مہارت تھی ان کو اس لیے وہ ہر ہر چیز کی گہرائی میں جاتے تھے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بال کی کھال اتارا کرتے تھے تو ان کو اتنا عرصہ لگا ہوگا اس کی آواز میں شور ہے لیکن میری طرف تو ہر چیز کلیئر ہے شاید کچھ ایسا ہو چلے اللہ کرے ٹھیک ہو جائے اچھا دیکھیے آپ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں عربی کے اندر اور اس کے اندر بھی کے اندر بھی سورہ بقرہ میں آگے جا کے بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا اور وہاں پہ گائے کا ذکر بھی آئے گا وہ گائے کا پورا ایک واقعہ ہے تو اس وجہ سے اس واقعے کی اور وہ معروف جو ہے مشہور ہے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو اس کا نام ہی سورہ بقرہ پڑ گیا الاسلام میں الیسام کتاب تھی آیتیں کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے ہدایت کا سبب ہے ہے تو تمام انسانوں کے لیے لیکن جو متقی بنتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اس کو یہ کتاب زیادہ نفع دے گی اس کو زیادہ فائدہ دے گی اب دیکھیے اگلی آیت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ويقيمون الصلاة اور یہ متقین کی صفات بیان کر رہی کہ متقین کون ہیں اول صفت وہ لوگ جو غیر ایمان لے آئے وہ یقینا اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ان سے خون خرچ کرتے ہیں یہ مستقیم کی صفات ہیں ایک تو ایمان بالغیب دوسرا اقامت فلاح تیسرا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ جی نے کا معنی نکالا علامت یوسی رحمت اللہ علیہ نے ایمان لے کر آنے کا مطلب یہ ہے وہ تصدیق کرتے ہیں عنہم جو ان کی نظروں سے غائب ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہا بس پردہ ہے اس کی کیا کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں وہ چیز جو نظروں میں نہیں آ رہی غائب ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی دکھائی نہیں دے رہی وہ کیا ہے من بل جنتی بنار یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بعد سانس کا منع یہ ہے ماں بعد الموت کے احوال مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور جنت اور جہنم ان دونوں کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور مرنے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان کی تصدیق کرنا اور متقین کی پہلی صفات ایک چیز دیکھی نہیں ہے محسوسات میں نہیں آئی اور خمسہ اس کا ادراک نہیں کر رہے دیکھا نہیں گیا اس کو لیکن پھر بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھائیں گے پھر جنت کا نظام ہے جہنم کا نظام ہے جو پارسا اور نیک ہوگا اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے جو بدعمالیاں کرے گا غلط کام کرے گا اس کے لیے جہنم ٹھکانا ہے جو مشرق ہے کافر ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے مسلمان کا ٹھکانا جنت ہے اس پر یقین لے کر آتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ کیا ہے متقی آدمی تو متقین کی پہلی صفات یقین محمد اور دوسری بات محتا کے متقی نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقوق کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے تمام تر حقوق کے ساتھ نماز کے فرائض نماز کی سنن نماز کے مستحبات ان کا خیال کر کے خوشو و خضو اپنا کر اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہو کر اور اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس چیز کا استحجار کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان تمام سب چیزوں کے ذریعے وہ نماز کو کما حقوق ادا کرتے ہیں یہ متقین کی دوسری فکر خون سے تیسری صفت بیان کر رہے ہیں کہ مما نام اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا علامہ رحمت اللہ علیہ نے عبارت نکالی آئی ہوں جو ہم نے ان کو عطا کیا ينفقون فی اللہ وہ اسے اللہ کی طاعت میں یعنی اللہ کے رستے میں اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں یہ تیسری صفت ہے یعنی انصاف کی شدید رستے میں خرچ کرنا یہ خرچ کرنا اسی میں صدقات بھی آتی ہے خیرات بھی آتی ہے صدقات میں صدقات کے واجبہ نافلہ دونوں بھی آتے ہیں اور خرچ کرنے میں والدین پر خرچ کرنا بھی آتا ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی آتا ہے اولاد پر خرچ کرنا بھی آتا ہے یہ تمام کے تمام امور جن پر خرچ کرا جائے والدین اولاد اور اساتذہ کرام اور اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر اور کہیں کوئی دینی امور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کہ کہیں کوئی مسجد کا کام ہو رہا ہو اس میں حصہ ڈالیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں یہ متقین کی تیسری صفت ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اس میں سے جو ہم نے رزق دیا بعض اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا خرچ کرو نہیں تب یہی دیا ہے یہ بعض کا معنی دے رہا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے بعض خرچ کرو سارے کا سارا خرچ کرنے کا تو اللہ نے نہیں فرمایا پھر رضا بنا ہوں جو ہم نے ان کو رزق دیا رزق کا جو ہے معنی بڑا وسیع ہے اس کا مفہوم عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ ایسی فصاحت اور بلاوت والی زبان ہے کہ ایک ایک عربی لفظ کے لغت کے اندر بعض مرتبہ کسی کے پچیس معنی ہیں کسی کے تیس ہیں کسی کے چالیس ہیں اتنے اتنے معنی بنتے ہیں تو رزق کا معنی بڑا وسیع ہے اس کے اندر ہر قسم کی نعمت شامل ہے جیسے مال اولاد صحت و تندرستی ٹھیک ہے اسی طرح علم و حکمت علم و دانش فہم و فراست عقل وغیرہ یہ ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں مال و دولت بھی آتی ہیں انسان کا عقل و شعور بھی آتا ہے انسان کا علم بھی آتا ہے یہ سارے کے سارے رزق کے درجے میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو رزق دیا یعنی مال و دولت دیا ان کو علم و حکمت دی فہم و فراست یہ سارے چیزیں رزق میں آتی ہیں تو رزق اللہ نے فرمایا رزق نہ ہوں ہم نے ان کو رزق دیا یہ رزقنا رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور فرما دیا کہ جو نعمت بھی انسان کو ملتی ہے وہ ہم ہی دیتے ہیں انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے صرف اللہ کے محض فضل ہم سے

اور بل آخراتی ہوں اور آخرت پر وہ مستفین کی آگے مزید صفات کا ذکر آ گیا القرآن یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں مستفین جو ہیں ایمان لے کر آتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا وہ نازل کیا کیا کیا القرآن امام رحمۃ اللہ نے عبارت نکال دی القرآن جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں اس کے اندر اصل میں تینوں چیزیں آ گئی دیکھو کون ضلع ایک ہے نازل کرنے والا ایک ہے نازل ہونے والی چیز اور ایک وہ جس کی طرف نازل کیا گیا شکایت کے اندر تینوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کون ضلع کا نازل کیا گیا بھائی جو کوئی چیز تو نازل کی گئی ہے نا پھر اس کا کو نازل کرنے والا نہیں ہے یعنی نازل کرنے والی اللہ کی ذات جو نازل کیا گیا وہ قرآن جس کی طرف نازل کیا گیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو تینوں پر کیا ہے ایمان لے کر آتے ہیں ایمان لے کر آتے ہیں انہیں نے نقاب کا اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی اے ابراہیم و موسا ٹھیک ہے انبیاء کے سہایت اور دیگر آسمانی کتابیں کہ جو نازل ہوئی ہیں آپ سے پہلے قبل ان تمام پر کیا ہے یہ ایمان لے کر آتے ہیں ٹھیک ایک تو غیر پر ایمان لے کر آتے ہیں پھر آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہے اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان ہے اس لیے ہمیں بھی جو ہے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی متفقین اسی وقت تک کہلائیں جب گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان ہو ہم مانتے ہیں تو رات کو بھی مانتے ہیں زبور کو بھی مانتے ہیں انجیل کو بھی مانتے ہیں لیکن اب جو ان کی حالت ہے وہ ذرا بیان کرنے سے باہر ہے اب نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ تحریک ہو چکی ہے اب وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی اب مشکل ہو گیا ان انجیل ایک کتاب نازل ہوئی تھی اس کے چھ نسخے بن چکے ہیں تھوڑا ہی ختم ہو چکی ہے ضرور کا نام و نشان نہیں ہے آج جو اللہ نے اتاری تھی ان کو مانتے ہیں برحق لیکن آج آج کل متدادل جو نسخے چل رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں ٹھیک ہے یہ نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ہیں یہ انجیل نہیں ہے البتہ جو اللہ نے اتاری تھی کتابیں برحق ان کو ہم ضرور مانتے ہیں ساری آسمانی کتابیں برحق ہیں اور جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کو بھی برحق مانتے ہیں اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی کہ ایک تو آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اس کو مانتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو مانتے ہیں اس سے پتا چلا کہ آپ کے بعد کوئی چیز نہیں آئے گی نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آپ کی کتاب کے بعد کوئی نبی ہے اس اس آیت سے پتہ چل رہا ہے مگر نہ کوئی عبارت ہوتی وما ان من قبل کا ومن بادی کا کہ آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد ہیں جو ان پر بھی ایمان رکھیں گے لیکن ایسی عبارت ہے ہی نہیں صرف یہ ذکر ہے وما ان من قبل کا کا بادی کا ذکر آیا ہی نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے وہ بھی آخری کتاب آپ بھی آخری نبی تو اس سے ختم نبوت بھی سمجھ میں آ رہی اور بل آپ سے اور پھر متقین کی ایک صفات یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا یعنی اس کو جانتے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے اب یہاں پہ چھوٹا سا اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ پیچھے ذکر کیا کہ وہ غیر پر ایمان رکھتے ہیں غیب کے اندر تو جنت بھی آتی ہے جہنم بھی آتی ہے اور سراط بھی آتا ہے حشر بھی آتا ہے کیونکہ وہ تو دیکھا نہیں بھی ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا قیامت بھی آ جاتی ہے ساری چیزیں مغربات میں سے غائب ہیں تو یہ آخرت کا ذکر پھر الگ سے آ گیا پیچھے کہہ دیا اللہ غیر پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر آخرت کا ذکر الگ سے کیوں کیا اشکال ہو سکتا ہے اور یہی چیزیں ہیں کچھ بس اشکال بنا کے ان کے جواب دے دیے اور پھر آخرت ہوتے ہیں آخرت کا الگ سے ذکر کیوں کیا پیچھے جو کہہ دیا کہ وہ غیر پر ایمان لے تو آخرت بھی غیر چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو اس کا جواب دیا کہ یہ عالم اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ اصل میں آخرت کی حیبت کی طرف ہے کہ آخرت کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے انسان جو ہیں جیسے یہ دہریے ہیں یہ چائنیز ہیں رشین ہیں یہ تو بالکل اس کا سرے سے جو ہے نا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ تو ویسے تو خدا کے بھی منفی ہے ٹھیک ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بگ بینک ہوا ایک بڑا دھماکہ ہوا اس کے جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ کیا ہوا زمین پھٹی ہے اور دنیا وجود میں آ گئی وہ جا کے چاند لگ گیا وہ سورج تارے لگ گئے وہ درخت بن گئے وہ پہاڑ بن گئے بگ کے طور پہ دنیا نمودار ہوں یہ کہتے ہیں رشین بھی یہی کہتے ہیں تو مانتے نہیں خدا کو تو بعض مسلمان بھی اس کے اندر تشویش کا شکار ہیں بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے اندر بھی وہ کہتے ہیں بس مر سر جانا جی گل جانا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نہیں بھائی ہوں گی قانون اللہ کی آیت نازل کر کے آخرت کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قیامت قائم ہوگی اس کے واقعہ ہونے میں شک نہیں ہے یہ تو ہو کے رہے گا واقعات یہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو کر رہے گی صحیح سے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے خوف عزت الرافیہ کہ بہت سارے شہروں کو یہ پست کرنے والی ہوگی بہت ساروں کو بلند کرنے والی ہوگی قیامت تو ہوگی آخرت کا منظر ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا میں جانے کا تو اس لیے آخرت کی آخرت کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیا الگ سے آخرت کا ذکر کر کے مگر میں آخرت تو کے میں آخرت کا ذکر موجود تھا لیکن یہاں پہ آخرت کی ورڈنگ الگ سے نکالی یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک میدان سجنا ہے یہ لگے گا میدان جہاں پہ کھوٹا کھڑا ہر چیز واضح ہو جائے گی یہ کپار بھی الگ ہو جائیں گے بدکار بھی الگ ہو جائیں گے کسی کی جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا کسی کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا اس لیے یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مستقین اس چیز پر یقین رکھتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اور جب آخرت کا یقین رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ یقین اور پختہ ہوتا ہے خوف خدا سے پھر وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں جا کے اللہ کا سامنا کرنا ہے اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے جب میدان حشر میں امتیا کی سطح لگی ہوں گی صحابہ کی سطح لگی ہوں گی شہداء کی سطح لگی ہوں گی نیک لوگوں کی سطح لگی ہوں گی وہاں میرے جیسے جب پلکار ان کے سامنے جائے گا تو میری کیا حیثیت ہوگی تو آدمی کو خوف آتا ہے ڈر جاتا ہے انسان اس لیے فرمایا کہ متقین جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی ان کی تقوا کی نشانی ہے تو وہ اللہ سے خوف کھا کے تقبے میں مزید بڑھتے رہتے ہیں یقین ان کا اور پختہ ہوتا رہتا ہے جی ہاں۔ اور آخرت کا لفظ نکال کر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دیا یہ آخرت یہ قیامت قائم ہوگی اور مطلب کہ موجودہ نظام جو دنیا کا ہے یہ ابدی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ عارضی ہے کہ ایک مقرر وقت کے اوپر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگی آخرت اور اس چیز کی سے اشارہ ہے یہ جو عالم ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر اللہ ایک اور عالم بنائے گا اسے آخرت کا عالم کہتے ہیں عالم حشر کہتے ہیں اسے اس میں سب کا حساب لیا جائے گا سکتے ہیں یہی لوگ جو جن کے اوساف ابھی ذکر کیے گئے ہیں ان خصوصیات کے حامل افراد اللہ اپنے پروردگار کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کامیاب کیسے ہونے والے ہیں سیوتی رحمت اللہ نے عبارت نکالی النار یعنی جنت کو پا کر کامیاب ہو جائیں گے اور جہنم سے نجات دہندہ ہوں گے جہنم سے بچ جائیں گے جنت کے ذریعے کامیاب اور آج جہنم کی آگ سے یہ نجات پانے والے ہیں حمل مفلحون چلیں ان الذين كفروا سواء عليهم ان شاء الله سنفلک